صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المهدين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين الحمد وصلاة والسلام سنة إسلامية سيدي مہینہ جن جی۔ سے سال کا یعنی کا یہ آخری مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے خلیفہ سوئم امیر سیدنا عثمان عثمان ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں حضرت سیدنا عثران رضی ربی ابلاخ ہو سال فیل کے یعنی خانہ کعبہ پر ابرہ نے جو لشکر کشی کی تھی اس کے چھٹے سال حضرت سیدنا عثمان غنی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی حضرت سیدنا عثمان ابن عثمان ذن ربی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان بنی بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور پانچویں پشت میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا سلسلہ نصب جا ملتا ہے عرب میں دو خاندان بڑے مشہور رہے ہیں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان بنو حاشم اور دوسرا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان یہ اپنے مرتبے اور اپنے معزز ہونے کے اعتبار سے بہت ہی معروف خاندان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے متحمل مزاج بڑے منقصر المزاج بہت ہی سادہ طبیعت کے مالک اور ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ عرب میں جتنی بھی برائیاں تھیں جتنی بھی خرابیاں تھیں ان میں سے کسی ایک سے بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ملوث نہیں رہا اور ان گنے چنے افراد میں سے تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے جس وقت آپ کی عمر مبارک چونتیس برس کی ہوئی تو یہ وہ وقت تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عثمان خنی رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی گہری دوستی تھی کیونکہ حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام قبول فرما چکے تھے تو حضرت سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خوبیاں سن کر انہوں نے بھی اپنی آمادگی ظاہر کی اور حضور کی خدمت میں یہ جانا ہی چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جو ہیں یہاں تشریف لے آئے اور جیسا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ علو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تشریف فرما ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبوض فرمایا گیا ہوں جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی مائل با اسلام ہو چکے تھے فوراً کلم طیبہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے خاندان بنو امیہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے تہلکہ مچ گیا اس لیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آبائی پیشہ تجارت تھا اس میں بھی بڑے جو ہے وہ مشہور ہو چکے تھے صاحب ثروت تھے اور یہ خاندان مالی اعتبار سے بڑا مستحکم تھا حضرت سین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو تجارت کے معاملے میں بڑا درک رکھتے تھے تو اور بھی بہت ساری خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے اسلام لانے سے ان کے جو بڑے تھے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ہوا یہ کہ جناب ان کو اسی دن جو ہے گھر میں نظر بند کر دیا بہت سختیاں کی گئیں مارا پیٹا گیا بھوکا پیاسا رکھا گیا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو اس پائے استقامت میں کوئی جنبش پیدا نہ ہو گھر والوں نے جب یہ دیکھا کہ اس قدر تکالیف اور اذیت پہنچائی گئی لیکن یہ تک سے مت نہیں ہوتے تو فوراً جو ہے جناب ان کو نظر بندی سے آزاد کر دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو بھی جو ہیں وہ <clears throat> تبلیغ اسلام میں دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ شریک ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کی صحبت میں رہنے لگے جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو کے اخلاق سلیمانہ میں اور آپ کی جو ہے وہ صحبت حضور کی اختیار کرنے کی وجہ سے اور بھی ان کی عادات کریمہ میں نکھار پیدا ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر محبت اور اس قدر و مبت ہو گئی کہ اسلام لانے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے غزبے بدر کے سارے مارکوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اسلام لانے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقلال اور اسلام سے وابستگی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستگی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی تو اس کے بعد آپ نے اپنی منزلی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت سین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تو اسلام روز بروز روز افزو ترقی کرتا گیا بڑھتا گیا لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے لیکن کفار مکہ کو یہ بات پسند نہ آئی اذیتیں پہنچانا شروع کر دی تکالیف پہنچانا شروع کر دی اور ہر طرح کا جو ہے جبر اور استداد مسلمانوں پر جو ہے کفار نے بے دینوں نے کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب اس قدر تکالیف اور اذیتیں کفار کی طرف سے بڑھ گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب اول وقت میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا آپ نے فرما دیا کہ جو جو لوگ چاہیں وہ حرشہ ہجرت کر سکتے ہیں کیونکہ حرشہ کا جو بادشاہ تھا نجاتی وہ بڑا رحم دل شخص تھا آپ نے شام بھی لے آیا تھا تو حضرت سینا عثمان سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کا جو ہے ارادہ فرمایا اور آپ نے ہجرت حبشہ کی طرف کی اور جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان عثمان من کی اہل ہی یعنی الامہ کہ حضرت عثمان امت مسلمہ میں وہ پہلے شخص ہیں کہ جو اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اللہ کی راہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اور یا پھر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اسلام کی خاطر مدینہ مکت المکرمہ سے پہلے جو ہے وہ حفصہ کی طرف ہجرت فرمائی یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انفرادی مقام ہے پھر اس کے بعد جو ہے کفار نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں کے ساتھ مکہ المکرمہ میں کوئی برا سلوک نہیں کیا جا رہا اور مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اسلام لے آئیں گے یہ خبر ہرشا بھی پہنچی اس وقت تک بہت سے مسلمان ہرشا ہجرت کر چکے تھے جب یہ سنا تو ان مہاجرین میں مسرت کی لہر دوڑ گئی کہ چلو مکہ المکرمہ کے لوگ بھی مسرت با اسلام ہو گئے حضرت فلاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ سے پھر سے مکرمہ تشریف لے لیا لیکن یہاں کر دیکھا تو معاملہ اس سے برق تھا کہ یہ سب معلوم ہوا کہ کفار کی بے دینوں کی افواہیں تھیں اور من بھرن باتیں تھیں لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جو حبشہ سے ہجرت جب یہاں واپس آ گئے ہجرت فرما کر مقصد المکرمہ تو پھر آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تا وقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ مدینہ المنورہ کی طرف جو ہے ہجرت کرنے کا جو ہے حکم نہیں فرمایا بعد میں پھر آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور حضرت اوس ابن ثابت جو کہ حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے تو ان کے یہاں پھر جو ہے آپ نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ان کے مہمان ہوئے تھے پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مواقعات فرمائی اور مسلمانوں کے درمیان بھائی بھائی چارگا چارگی کا معاملہ سے فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اوس ابن ثابت کا جو ہے یعنی بھائی قرار دیا تھا تو اس لیے اس حوالے سے حضرت سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں اور وہ خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی راہ میں دو مرتبہ حضرت فرمائی تو سابقین اولین من المہاجرین سب سے پہلے ہجرت فرمانے والے ذل ہجرتین ہیں دو مرتبہ ہجرت فرمانے والے اور اس کے علاوہ پھر حضرت سین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام سے وابستگی ہے اور گہری جو ہے گہرا جو تعلق ہے وہ ان کے ایک ایک کارنامے اور ایک ایک بات سے جو ہے واضح ہوتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام غزوات میں شریک رہے باوجود اس کے بڑے رحم دل تھے بڑے متحمل تھے لیکن اسلام کی خاطر جتنے بھی مارکے پیش آئے ان سب میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو پیش پیش نظر آتے ہیں غزب بدر میں بھی وہ اس وجہ سے شرکت نہیں فرما سکے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو کہ آپ کے عرض میں تھی اینڈ اس موقع پر جو ہے سخت علیل ہو گئی تھی سخت بیمار تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیا تھا کہ تم مدینہ منورہ میں رہ کر جو ہے ان کی تیمار داری کرو رضب بدر میں جب کامیابی ہو گئی واپس جب آپ تشریف لائے ہیں تو اسی روز حضرت سیدرا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا مسلمان تجید و تقسیم میں تھے حضرت عثمان ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بڑا خلق تھا بڑا اشتراک تھا دو وجہ ایک تو یہ کہ غزل بدر میں شرکت نہیں کر سکے دوسرے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے دامادی سے جو ہے وہ یعنی ان کو بڑا غم ہوا کہ اب یہ رشتے دامادی بھی منقطع ہو گیا جس کا تذکرہ کیا کرتے تھے ایک مسئلہ اسی طرح سوچ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اب جو ہے سوائے صبر کرنے کا کیا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو غزب بدر میں شرکت نہیں کر سکا دوسرے دمادیے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرف سے جو ہے مجھے الگ ہونا پڑا تو یہ جب بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس غمی کو دیکھتے ہوئے اور اس بے قراری کو دیکھتے ہوئے جب غزب بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا آپ تقسیم فرما رہے تھے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی مال غنیمت سے حصہ دیا اور ان کو اہل بدر میں شمار فرمایا اور اس کے بعد ان پر یہ کرم نوازی فرمائی کہ آپ صاحب چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی عبد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا تھا تو اس طرح سے حضرت سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین پر وہ واحد شخص ہیں کہ جن کے عبد میں یتے بات دیگرے اللہ کے نبی کی دو صاحبزادیاں آئیں اسی لیے آپ کو جو ہے ذنو رین کہا جاتا ہے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الدین حضرت اشراک احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے صاحبزادی حضور کی صاحبزادی کیونکہ حضرت عثمان غنی کی عقد میں آئیں یقین بات دی گرے تو فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دو سالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالا نور کا ہو مبارک تم کو ظلم جوڑا نور کا دو چونکہ صاحبزادیاں آئیں دو نور آپ کے جو ہے حصے میں آئے اس لیے جو ہے آپ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے اور یہ آپ کا یہ لقب جو ہے یہ بھی بڑا مشہور ہے جس طرح سے کہ غنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو یہ لقب ملا اور یہ خطاب ملا اسی طرح سے ذلورین بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے ایسے خوش نصیب صحابی ایسے جو ہے یعنی صحابی ہیں کیا جو ہے اس طرح کی خدمات ہیں کہ وہ انہی کا حصہ ہے جو یعنی میں نہ صرف یہ کہ شرکت کی بلکہ بنفتے نفیس شریک رہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے یعنی جب بھی جو ہے ضرورت پیش آئی مالی تعاون کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے جو ہے پیش طور پر نظر آتے ہیں کتنے مواقع ہیں ایسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے دل کھول کر جو ہے ابیات جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمات جلیلہ اللہ اکبر کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور اس کے بعد آپ خلافت سے تخت پر جو ہے متمکن ہوئے ہیں تو آپ نے جو ہے نہ صرف یہ تبلیغ اسلام کے سلسلے کو جاری رکھا بلکہ فتوحات کا سلسلہ بھی جو ہے موقوف نہیں کیا اتنے ممالک ہیں کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے الجزائر مراکش پرابلس قبرستان خوراسان اور اس کے علاوہ سلطنت اسلامیہ کے حدود جو ہیں آپ نے جو ہے قابل تک جو ہے ملا دی تھی کابل سے لے کر مراکش تک یہ سارا خطہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مبارک میں سلطنت اسلامیہ میں داخل ہو گیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی گہری وابستگی تھی اور یہی نہیں بلکہ ہر ہر چیز مسجد نبوی شریف کی توسیع اور اس کی جو ہے کشادگی نے بڑا نمایاں کارنامہ انجام دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد نبوی جو ہے جب تنگ ہونے لگی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے چاہا کہ مسجد نبی شریف کے قریب جو مکانات ہیں ان کو خرید کر مسجد نبی شریف میں جو ہے وہ داخل کر دیا جائے اور توسیع کر دی جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد کے جو مکانات تھے وہ خرید کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے تھے اور اس طرح سے مسجد نبی کی توسیع ہوئی پھر جب آپ خود خلیفہ بنے تو سن انتیس ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرب و جوار کے مکانات جو ہے وہ چاہا کہ خرید کر داخل کر دی جائے مسجد میں مسجد کی طور توسیع کر دی جائے لوگوں نے بھی کوشش کی لیکن قرب و جوار کے مکانات کے جو مکین تھے وہ تیار نہیں ہوتے تھے ایک روز خود ہی بمبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے ایسی مؤثر انداز میں تقریر فرمائی کہ لوگوں نے از خود جو ہے اپنے مکانات کو مسجد نبوی شریف کے توسیع کے لیے پیش کر دی لیکن آپ نے قیمتن کو لیا اور مسجد نبی شریف میں جو ہے جناب توسیع کر دی اور توسیع کے وقت یعنی جو کام ہو رہے تھے بس منف نفیس خود نگرانی فرمائی اور خلافت کے امور کے لیے بعض لوگوں کو جو ہے جو آپ نے متعین کیا اور خود جو ہے مسجد نبی شریف کی جو ہے وہ توسیع میں جو ہے وہ نگرانی فرماتے رہے اور پھر یہ دیکھیے کہ جب مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر کر آئے تو اس وقت مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کے لیے جو ہے کوئی بندوبست نہیں تھا پی متن پانی ملا کرتا تھا مسلمانوں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ پانی خرید کر جو ہے اپنی ضروریات پوری کرتے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی انہوں کو <clears throat> اس بات کی فکر لاحق ہوئی اور آپ نے کوشش جاری کی ایک یہودی کہ جس کا جو ہے کنواں تھا وہ پانی فروخت کیا کرتا تھا اس کے پاس پہنچے اور آپ نے جو ہے اس سے بات چیت کی اور یہاں تک کہ جو ہے اس کو آمادہ کر دیا پینتیس ہزار دینار میں یہ کنواں خرید کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں نظر کیا اور آپ نے جو ہے وہ یہ کنواں خرید کر ایسا جو ہے وہ حصہ پایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں آپ کے لیے چشمے کی گارنٹی لے لی تھی اور اس طرح سے مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست ہو گیا پھر یہ کہ بعض غزبات تو ایسے ہیں کہ جس میں آپ نے مجاہدین کا سارا خرچہ جو ہے اپنے ذمے لیا ہے ایک موقع پر دس ہزار مجاہدین کا جو ہے خرچہ اور ان کی تمام ضروریات کے پورا کرنے کا آپ نے اپنے اپنے ذمہ لیا تھا اور اس اسی موقع پر آپ نے ایک ہزار اونٹ اور جناب ستر گھوڑے اور ایک ہزار دینار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس موقع پر ایسے خوش ہو رہے تھے کہ وہ دنانیر اپنے ہاتھ میں لے کر اچھالتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی دوسری نیکی یعنی فرائض و واجبات کے علاوہ کوئی دوسری نیکی نہ بھی کرے تب بھی عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس لیے جو ہے یعنی آپ نے فراز دلی کا مظاہرہ کیا اور پھر دیکھیے کہ سن تین ہجری میں غزبۂ بہت پیش آیا سن چار ہجری میں غزبۂ ذات درخت پیش آیا سن پانچ ہجری میں غزبۂ خندق پیش آیا ہاں ان تمام جو ہے وہ جو ہے غذبوں میں آپ شریک رہے سلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کافی بنے سفیر بنے سلح حدیبیہ جو کہ سن چھ ہجری میں ہوئی تھی عمرے کی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو کفار کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اس سال ہم جو ہیں ان کو آنے نہیں دیں گے حضور کو مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور اس طرح کے معاملات جب پیش آئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھانے کی غرض سے اپنا کافق اور تصویر بنا کر حضرت صی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ کی طرف روانہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو کافی ہی سے جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی کو قید کر لیا آنے میں تاخیر ہوئی مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی کہ کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کر دیا گیا کوششیں کی گئیں لیکن ان کو جب پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اچھی خاصی تعداد صحابہ کی ہے تو اس ڈر سے جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے بہرحال دو دو دن جب ہو گئے ان کو نظر بند کیے ہوئے تو حضرات صحابہ کی اور بھی جو ہے بے قراری بڑھ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور تشفی کے لیے کے خلاف پر کا درخت درخت کے نیچے جو ہے جانکاری کے لیے جو ہے کرنے کے لیے جو ہے بیت لی تمام صحابہ کرام نے بیت کی کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکت المقرمہ میں محبوب تھے نظر بند تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیت اس طرح سے لی اور اس کا اظہار اس طرح سے فرمایا کہ آپ نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیت لے رہا ہوں اب اندازہ کیجیے ایسے خوش نصیب صاحب ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک قرار دیا یہ کیسی سعادت ہے کہ جو انہی کا حصہ ہے اور پھر یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا بلکہ دوسری طرف بھی آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی عقیدت تھی کیسی محبت تھی کہ جب آپ اسلام لائے تھے اور آپ نے اپنا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تھا تو اس وقت سے لے کر وقت شہادت تک اس ہاتھ میں آپ نے نجاست نہیں لگنے دی یہ سال کہنے کو تو بڑی چھوٹی سی بات ہے یہ کہہ رہے کیے تو بات لیکن آپ دیکھیے کہ کوئی کوئی معمولی زمانہ نہیں اسلام قبول جب کیا تھا اور اس وقت سے لے کر جام شہادت نوٹ کرنے تک اپنے ہاتھ کو اس ہاتھ کو نجاست سے بچانا محض اس بنیاد پر کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں یہ ہاتھ جو ہے وہ لگا ہے تو اس لیے جو ہے نجاست نہیں لگنے دی یہ کتنی بڑی عقیدت ہے کتنی بڑی محبت ہے ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذوق اگر جو ہے وہ حاصل کرنا ہے تو حضرات صحابہ کرام سے انہیں جو ہے وہ معتقدات سے ان معمولات سے جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ہیں عقیدت و محبت کی باتیں یہ ہیں عشق کی باتیں اور یہ ہے وابستگی اور وارستگی کی باتیں کہ حضرات صحابہ کرام کا یہی عمل تھا اور یہی جو ہے ہم آپ کو بتلاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضب تبوک کے موقع پر ہیں سن چھ ہجری میں جب یہ معاملہ ہوا سن سات ہجری میں بھی آپ جو ہے غزوات میں شریک رہے آٹھ ہجری میں بھی شریک رہے نو ہجری میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت یہ زمانہ ایسا تھا کہ انتہائی تنگ دستی کا مسلمانوں کو دو وقت کیا ایک وقت بھی کھانے کے لیے جو ہے غذا میں اثر نہیں تھی کہ جائے کہ جہاد میں شرکت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جو ہے وہ غذبے کے لیے مسلمانوں سے تعاون کی کے لیے جو ہے آپ نے فرمایا کیسر جو ہے یہ اس وقت اپنی جو ہے فوج لے کر مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرات صاحب اکرام کو جمع فرمائے اور حالات سامنے رکھے اس کے لیے جو ہے آپ نے لشکر جمع کیا اب جناب اس کے اخراجات کے لیے اس کی ضروریات کے لیے اپیل اپیل کی گئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اعلان کو سن کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے دل کھول کر جو ہے اپیات دی اس موقع پر حضرات صحابہ اکرام میں سے بعض نے تو ایسا جو ہے تعاون کا معاملہ فرمایا کہ گھر کا سارا سامان لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے بعض نے آدھا سامان پیش کیا غرض کہ جس جتنے بھی جو ہے جو بھی میسر پایا وہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دل کھول کر اس میں جو ہے یعنی احتیاط جو ہے وہ دیے اور یہاں تک کہ جب مقام سبوک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے ہیں مجاہدین اسلام کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ تو یہاں آپ نے کئی روز کا قیام فرمایا لیکن قیصر کی فوجوں کو جو ہے مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں ہوئی جرت نہیں ہوئی وہاں سے جو ہے وہیں سے راستے سے واپس چلے گئے اور یہیں پر پھر آپ نے ایک بھی تعمیر فرمائی اور قبائل جو ہے وہ ثبوت میں آپ نے دین کی اور تبلیغ اسلام فرمائی یہاں تک کہ بہت سے قبیلے جو ہے مشرف اسلام ہو گئے حضرت سجنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایسے موقع پر بھی بڑی فلاس دلی کا مظاہرہ فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جو ہے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنے دی معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تھی اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو بغیر کہے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جو ہے اپنا دولت اور اپنا اپنا سرمایہ فوراً پیش ہو جاتے تھے یہاں تک کہ ایک موقع پر مدینہ مدینہ المنورہ میں محف ہوا اور آپ تجارت کرتے تھے ایک ہزار اونٹ جو ہے ایک موقع پر عطا فرمائے اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اونٹوں کا جو ہے وہ سامان اور جناب غلے سے لدا ہوا جو ہے وہ قافلہ اور پورا اونٹوں کا جو ہے وہ سامان محل مدینہ کے لیے خدمت کے لیے جو ہے نظر کر دیا تھا غرض یہ کہ کوئی موقع ایسا نظر نہیں آتا کہ جہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراغ دلی کا مظاہرہ نہیں فرمایا ہو اور پھر دیکھیے یہ تو تھی جو ہے ان کی جو ہے ملک کی اور جو ہے وہ دینی خدمات اور اس کے علاوہ دینی خدمات نے کیسے کیسے جو ہے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ ان کے عہد مبارک میں مسلمان جو ذوق در ذوق اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے کچھ نئے قبائل جو اسلام میں داخل ہوئے تو زبانیں عرب کی مختلف پرانے کریم کی قرعتیں صاف اب ہر قبیلہ جو ہے جو قرآت پڑھ رہا ہے وہ اسی کو جو ترجیح دے رہا ہے اسی کو ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس طرح سے اختلافات جو پیدا ہو گئے تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان ثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ عرض کی کہ اس طرح کے حالات پیش آنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر جو ہے یہ اختلافات بڑھ جائیں اور اس طرح سے کتاب اللہ میں جو ہے وہ اختلاف رونما ہونے لگے تو اس سے پہلے کہ ایسا ہو آپ کوئی جو ہے اس معاملے میں کوئی قدم اٹھائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں فیصلہ کیا اور وہ نسخہ کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے مشورے سے تیار ہوا تھا وہ تمام نسخوں کی نقول جو تھی آپ نے اپنے جو ہے خلافت کے زمانے میں وہ تمام جو ہے جمع کرائیں اور ان کو ایک طرف رکھا اور ان کو جو ہے یعنی ٹھنڈا کر دیا اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اصل نسخہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا وہ نسخہ منگا کر اور اس کی نقول کرا کر آپ نے اپنے ہر خطے میں ہر صوبے میں جو ہے وہ بھجوا دیے اور فرمایا کہ اب جو ہے وہ اس کی تلاوت ہوگی اور اسی پر سب کو جو ہے وہ رہنا ہے اور سب کو اسی کو پڑھنا ہے یہ وہی نسخہ ہے جو چودہ سو سال سے لے کر آج ہمارے پاس موجود ہے حضرت سین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ ایسا ہے کہ جو قیام قیامت تک باقی رہے گا اور مسلمانوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان رہے گا جس کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے ہیں اس لیے جو ہے آپ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے جامع القرآن یعنی ایک اسی قرآن پر اسی نسخے پر کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے لکھایا تھا اور پھر حضرت فضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتابی شکل میں جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا وہ اس نسخے پر اور اس کے اس کلام پر اور اس کتاب پر امت مسلمہ کو آپ نے جمع فرمایا ہے اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے جامع القرآن اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دس سے یہ کام ہوا اور آپ میں نے ابھی عرض کیا کہ حدیبیہ کے موقع پر حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنے دست مبارک کو ان کا دست مبارک قرار دیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو ہے انہیں جمع ہوا اور امت مسلمہ اس پر جو آج تک قائم ہے اس لیے جو ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک حضور کا دست مبارک اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ید اللہ اللہ کا دست قدرت ہے ان ان کے کے دست دست مبارک پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے حضرت سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے محفوظ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ وہ ان لہو کہ ہم جو ہے اس قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں اس طرح سے گویا کہ حفاظت کا جو ہے وہ ذمہ کرم اللہ تبارک مطالعہ کا ذمہ کرم جو اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا وہ اس طرح سے جو ہے پورا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک اس قرآن میں اس کتاب اللہ میں اور اس کلام میں کوئی تبدیلی اور کوئی جو ہے تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے اور اس طرح سے اس کی حفاظت ہوئی اور اسی طرح سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی آئندہ بھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے کارنامے اور دین اسلام کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ فراموش نہیں کی جا سکتی ہیں ان کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے اور اتنی بڑی خدمات لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا کس طرح سے ان کو جو ہے ظلم کر کر شہید کیا گیا ہے کلمہ پڑھنے والوں ہی ان کو جو جو ہے ان کو ہے کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کو شہید کیا اور ایسا ہونا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے عثمان اللہ تبارک بطالہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا لوگ اس قمیض کو اتارنا چاہیں گے لیکن تم اس قمیض کو اتارنا مت اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کی تلوار نیام میں رہے گی جب تک عثمان شہید نہیں کر دیے جاتے جس روز عثمان شہید کر دیے جائیں گے اس اس روز اللہ کی نیام سے جو تلوار باہر آ جائے گی تلوار تلوار الہی بے نیام ہو جائے گی پھر قیامت تک وہ تلوار جو ہے نیام میں نہیں جائے گی تو آپ دیکھ لیں کہ حضرت عثمان سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو فتنے اور فساد شروع ہوئے ہیں وہ آج تک جو ہے وہ یعنی ختم نہیں ہوئے ختم تو کیا ہوں گے بلکہ ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا جو ہے ان کی شہادت کی طرف جو یعنی اشارہ فرمایا تھا کس مظلومانہ طریقے سے ان کو شہید کیا کیا گیا عبداللہ ابن سبا جو کہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا اور بظاہر جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا یہ ان ان, سازشی لوگوں کا تولا جس کی یہ قیادت کر رہا تھا اور خاص طور پر اس ٹولے کو اس طبقے کو مصر میں جو ہے جناب جناب پنپنے کا موقع ملا تھا عبداللہ بن سبا آخر اپنی جو ہے وہ سازشوں میں کامیاب ہوا اور حضرت سجن عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کرنے کے لیے یہ شاطر تولہ جو ہے مجتمع ہو گیا شہر نبی سے کیسی بامست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عجیل صحابہ نے مشورہ دیا اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان باغیوں کو اور ان سرکشوں کو ہم ابھی جو ہے یہاں سے جو ہے وہ تتر بتر کر سکتے ہیں ان کا سر قلم کر سکتے ہیں لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حلیم تھے کیسے شفیق تھے اور حضور سے کیا بھی وابستگی تھی آپ یہی فرماتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا ہوں یہاں اور قرآن کریم سے کیسی وابستگی تھی جامع قرآن اور یہی نہیں کہ صرف جامع قرآن تھے بلکہ ناصر قرآن بھی اور قرآن کریم کے تلاوت کرنے والے کیسے قرآن سے کیسی محبت تھی کہ جس روز شہید ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ نے جو ہے غسل فرمایا اور جناب لباس لباس دیو تن فرمایا قرآن کریم کھولا سور بقرہ کی تلاوت کی جب پہلے سپارے کے اس آیت پر وہ پہنچے ہیں کہ فص اللہ ہی جو ہے ان کو کافی ہے عین اس آیت کی جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو باغیوں میں سے بعض باغیوں نے مکان پر چڑھ کر حضرت سین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا تھا کیسے مظلوم کہ جناب ایک دو روز نہیں بلکہ مسلسل جو ہے وہ کئی روز تک بعض میں روایتوں میں تو چالیس چالیس تک کی روایت بھی ہے اتنے روز تک جو ہے ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور معمولی جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے اس مکان سے جس میں آپ کو محبوس کر دیا تھا نظر بند ہو گئے تھے کھڑکیوں سے جھا کر آپ فرماتے تھے کہ دیکھو اے اہل مدینہ میں نے تمہارے لیے جو اس مدینے میں پانی کا انتظام کیا تھا میں نے تمہارے لیے مسجد نبی میں توسیع کر کر دی تھی آج جو ہے مجھے اس مسجد میں نماز تک سے مجھے روک دیا گیا ہے آج اس دیر روما کے پانی سے مجھے محروم کر دیا گیا ہے ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ جناب محرم الحرام میں واقع یقیناً حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پانی جو ہے وہ کربلا کے میدان میں بند کیا گیا تین روز چار روز آٹھ روز لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ہفتوں تک پانی بند رکھا گیا ہے تو اس لیے مظلومین اگر دیکھا جائے تو حضرت سین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مظلوم ہیں اور سب سے بڑے جو ہیں وہ شہید ہیں اور سب سے بڑے جو ہیں وہ صابر اور خانے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طور پر کی قبر مبارک پر ان کے مزار انوار پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحم اور اپنے کرم اور اپنی رحمتوں اور اپنی موقف کی بارش نازل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں ان کا دامن جو ہے وہ عطا فرمائے رکھے اور ہمیں ان کے دامن کے بابت صحیح رہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کے جو فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے وہ آپ دامان الحمد للہ رب العالمین